نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم بن کے جو آتا ہے اللہ کے لیے طلب صادق اللہ کے لیے ہو تو مقرر شعلہ بیان ہو یا نہ ہو کامل ہو یا نہ ہو کیسا بھی ہو لیکن اجتماع اللہ کے لیے ہو کوئی قابلیت بھی نہ ہو کہنے والے میں لیکن طالبین کی طلب صادق ہو اور اللہ کے حضور عز و نیاز کے ساتھ حاضر ہو تو ضرور بے ضرور کام بنتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کسی قابلیت کے محتاج بھی نہیں ہیں کسی قابلیت کو خاطر میں نہیں لاتے اللہ کے یہاں کوئی چیز کی کمی تو ہے نہیں قابلیت اللہ کے سامنے کیا چیز ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چار قتم فست خونت پوستی باقی اے خواجہ عطا اوس انسان کی تخلیق میں چار قطرے دو قطرے ماں کا ہے دو قطرے باپ کی ناپاک بنی کس بات پہ اکڑنا کیا قابلیت کیا چیز ہے اللہ کے سامنے کوئی چیز ہے اگر اگر دیکھنا ہی ہے تو اپنی تخلیق میں غور کرو تفک کرو فی خلق اللہ اللہ کے مخلوقات میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے اس ناپاک چیز سے چھ فٹ کا یہ انسان بتدری درجہ بدرجہ پال کر ربوبیت کسے کہتے ہیں رب وہ ہے جو درجہ بدرجہ کسی ناقص کو درجہ بدرجہ پال کر کمال تک پہنچا دے یہ ناپاک قطروں سے تخلیق ہوا ہوا انسان بڑے بڑے ملکوں کے سلطنت کر رہا ہے بادشاہت کر رہا ہے کہیں لشکر کشی کر رہا ہے کہیں کچھ کارنامہ انجام دے رہا ہے کہیں کچھ کارنامہ انجام دے رہا ہے لیکن اکڑنا کیسا تو فرمایا کہ چار قطرے تمہاری جو ہے یہ اوقات ہے اور باقی ہے خواجہ آتا ہے روز جو کچھ ہے سب وہ نہیں آتا ہے بادشاہت ہے تو وہی دیتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے وہی چھین بھی لیتے ہیں جب بادشاہ سے بادشاہت چھن جاتی ہے تو وہ کیسے چھن جاتی ہے اگر بادشاہ میں خود کوئی قابلیت ہوتی تو کبھی بھی بادشاہت چھنتی نہیں کیسے چھن جاتی وہی دیتے ہیں ایسے ہی اگر خدمت دین کا شرف عطا ہو تو وہ بھی انہیں کی عطا ہوتی ہے ورنہ ہماری جو تخلیق ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق کس چیز سے ہوئی اور ابھی بھی ہمارے ہمارے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے کرنا کیسا کس بات پہ ناز کرے آدمی کس قابلیت پہ فصل کرے کچھ ہے ہی نہیں تو یہ ہے کتنے بھی علامہ بن جائے کتنا عالم فاضل بن جائے کتنی بھی کتابیں پڑھ جائے کتنی تدریس درس و تدریس ہو جائے لیکن ماں اصابہ کا من نہ فمن اللہ جو کچھ اچھائی نیکی بلائی کی توفیق ہے وہ سب اللہ کی طرف سے وما فماں کا من سیدین فمن نفس اور جو کچھ ہم گناہ کرتے ہیں خدا کو ناراض کرتے ہیں نافرمانیوں میں ملوث ہوتے ہیں اور جو ہے بدماشیاں کرتے ہیں وہ نفس کی شرارت ہمارے نفس کی شرارت اور غلاظت ہے اور نجاست ہے میرے مرشد سالس حضرت مولانا شاہ عبد المتی صاحب عدام اللہ اللہ علیہ جو ڈھاکہ میں ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عجیب مضامین محبت عطا فرمایا فرما رہے تھے بھی بیان میں کہ فرشتوں کو وہ مقام محبت ہی حاصل نہیں جو انسان کو حاصل فرشتوں کو بھی مقام محبت مقام قرب تو ہے ان کے پاس لیکن ان کے پاس ایک ایک مقام قرب ہے اور انسان کے پاس دو مقام قرب ان کے پاس جو مقام قرب ہے وہ قرب عبادت ہے ہر وقت عبادت میں مصروف ہے اور انسان کو دو قرب نصیب ہیں ایک قرب عبادت اور ایک قرب ندامت عبادت سے بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور ندامت سے بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور فرمایا کہ فرشتوں کو مقام محبت عطا نہیں ہے جو انسان کو ہے اس لیے کہ محبت تو متقاضی ہے کہ جانبین سے کشش ہو جانبین سے کشش ہو پھر وہ اپنے ایک محبوب کو چھوڑ کر جب دوسرے محبوب کی طرف لپکتا ہے ہاں، تو تب ثابت ہوتا ہے کہ اس کو محبت کس سے ہے شیطان دیکھیے فرشتوں کو تو کوئی جازبین نہیں ہے نا جذب کرنے والے کھینچنے والے فرشتوں کو تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس تو وہ محبت ہی نہیں ہے وہ تقاضائے معاشیت ہی نہیں ہے نا تقاضائے معاشیت گناہ کا تقاضا فرشتوں کو آتا ہی نہیں معصوم مخلوق ہے معصوم تو ان کو کوئی تقاضا ہی نہیں رکھا اللہ نے تو انسان کو اللہ نے تقاضا رکھا ہے فعل ہمہ فجورہ و تقوا ہم نے اس میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور نیکی کا تقوا کا مادہ بھی رکھا ہے میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نقطہ یہاں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے گناہ کے مادے کو کیوں بیان فرمایا فعال ہما حجور آ حجور کا مادہ گناہ کا مادہ ہم نے رکھا ہے ایک تو یہ بات کہ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے اندر گناہ کا مادہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے مادہ اب کوئی ہے مائی کلال جو انکار کرے کہ ہمارے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو عجیب نقطہ یہ بیان فرمایا کہ گناہ کو گناہ کے مادے کو پہلے کیوں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تقوا اچھی چیز ہے اچھی چیز کو پہلے بیان فرماتے یہ گناہ کا مادہ پہلے کیوں بیان فرمایا فرمایا کہ یہ وہ مادہ ہے کہ جس کی وجہ سے تقوا حاصل ہوتا ہے اگر گناہ کا مادہ نہ ہو یعنی فرشتوں کو متقی کہنا جائز نہیں ہے فرشتوں کو متقی نہیں کہہ سکتے مستقی تو وہ ہوتا ہے جو گناہ کا تقاضا ہوتے ہوئے گناہ پر عمل نہ کرے اور یہی انسان کا شرف اور یہی انسان کا یعنی تر امتیاز ہے فرشتوں کے مقابلے میں کہ گناہ کے تقاضے ہوتے ہوئے یہ گناہ پر عمل نہیں کرتا اپنے محبوب پاک پر فدا ہوتا رہتا ہے اپنے محبوب پاک پر فدا ہوتا رہتا ہے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں لاکھ مجھے شیطان کھینچے نفس کھینچے گناہوں کے تقاضے گناہوں کے جال مجھے کھینچ رہے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں گر ہزارہ دام باشت بر قدم اے اللہ قدم قدم پر شیطان اور نفس نے اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں گناہوں کے کہیں حسین شکلیں ہمیں کھینچ رہی ہیں کہیں گانے بجانا ہمیں کھینچ رہا ہے کہیں تصاویر ویڈیو فلمیں ہمیں کھینچ رہی ہیں کبھی موبائل پہ ہم نیٹ پہ جو ہے الٹی سیدھی چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں کہیں واٹس ایپ کے بہانے وہ کر رہے ہیں ہم تصاویر دیکھ رہے ہیں کہیں فیس بک میں ہم جو ہے وہ دکھا رہے ہیں ایک ایک شخص جو ہے وہاں مین روڈ کے مین ہول میں سے نکلا لٹا پٹا لتا پتا سمجھ گئے مین ہول میں سے نکلا تو ایک عورت نے اس کو دیکھ کے کہا ارے میں نے شاید تمہیں کہیں دیکھا ہے وہ جلدی سے پھر چپ گیا اندر تو اس نے کہا جب وہ دوبارہ نکلا تو اس نے کہا میں نے لگتا ہے مجھے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے تو پھر دوبارہ چوک گیا ایک تیسری دفعہ جب دیکھا پھر بھی نہیں گئی اس نے کہا میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ فیس بک پہ دیکھا ہوگا مین ہول میں مین ہول میں سے نہیں یہ حقیقت تو کہیں واٹس ایپ کی چکر بازیاں ہیں کہیں جو ہے وہ فیس بک سے جو ہے کے لڑا رہے ہیں اور عشق لڑا رہے ہیں اور تصوری تصور میں ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے تصوری تصور میں اپنے آپ کو برباد بھی کر رہے ہیں اللہ سے دور ہو رہے ہیں صحت بھی خراب کر رہے ہیں تو اے اللہ ہزاروں ہزاروں جال بچھے ہوئے ہیں شیطان کے لیکن اے اللہ اگر ہزارہ دام باشت بر قدم کیوں تو بامائی نہ باشت ہے جدم اللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں تو ان ہزاروں جال کا کوئی غم نہیں ہے یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اسی لیے فرمایا کہ اللہ یج طبی میں شاہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں فرمایا کہ جز مانگو اللہ تعالیٰ سے جز کہ اے اللہ یہ ہزاروں جو ہے گمراہ کن ایجنسیاں ہم کو طرح طرح سے گمراہ کرنے میں بالکل پیش پیش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان میں ملوث ہو کے جیسے جو ہے بہت ہی کوئی خوبصورت خوشنما چیزیں دکھاتا ہے شیطان اور فوکس کراتا ہے فوکس کراتا ہے تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آنا حسن کو سولہ آنا کر کے دکھاتا ہے شیطان شیطان کا کام کیا ہے یہ النساء حبائل الشیطان کہ یہ عورتیں جو ہے حسین عورتیں اور بے پردہ عورتیں یہ شیطان کے جال ہیں تو طرح طرح کے فوکس دکھا کے فوکس بنا کے جو ہے میرے مرشد فرماتے تھے کہ پہلے یہ گورے گال اور گورے اور کالے بال دکھا کر پہلے پل کرتا ہے پل پل پہ چڑھا دیتا ہے اور پھر وہاں سے گٹر لائنوں میں پوش کر دیتا ہے پہلے پل کرتا ہے پھر پوش کر دیتا ہے تو اے اللہ ہزاروں جال جگہ جگہ شیطانیت کے اور نفسانیت کے ہمیں گمراہ کیے دے رہے ہیں لیکن اگر آپ کا جذب ہمیں نصیب ہو جائے یہ سب ہمیں کھینچ رہے ہیں لیکن اگر آپ ہمیں کھینچ لیں تو چونکہ ساری کائنات آپ کی مخلوق ہے خالق جذابیت آپ ہیں جذب جو ہے آپ کو خالق جذب ہیں تو یہ حکیم جو آپ کی سب مخلوق ہیں یہ گانے بھی بجانے اور یہ سب بدماشیاں جو چل رہی ہیں لیکن اگر آپ ہمیں کھینچ لیں آپ ہمیں جذب کر لیں تو آپ تو خالق میگنیٹ ہیں یہ مقناطیس کی طرح ہمیں کھینچ رہے ہیں یہ سارے شیطانی جال لیکن آپ تو خالق مقناطیس ہیں اگر آپ ہم کو کھینچ لیں تو پھر یہ ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی چاہیں کہ ہمیں کھینچ لیں اپنی طرف تو ہم نہیں کھینچ سکتے مثالیں یعنی ہیں کفرستان کے اندر جگہ جگہ جہاں اسلامی ممالک نہیں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ ہزاروں جال وہاں تو بچے ہوئے ہیں اور وہاں تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اس کے باوجود جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا سایہ ہوتا ہے تو وہ بچتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے لوگوں کو وہ صرف بچتا نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کی ہدایت کا راستہ بھی بتا رہا ہے دوسروں کو بھی ہدایت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کا کام لے رہے ہیں اور بہت سے خاندانوں اللہ والوں کے اور بہت سے خاندان ایسے ہوتے ہیں جو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے یہاں سے کوئی ایسا بھی پیدا ہو جاتا ہے جیسے حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا لاکھ چاہا کہ ایمان لے آؤ اور بابا کی کشتی میں بیٹھ جاؤ دیکھو طوفان آنے والا ہے سیلاب آنے والا ہے لیکن جوانی کے جوش میں اور تکبر نے جو ہے اس کو ایمان لانے سے جو ہے روک دیا اور کیا ہوا کہ اچانک سیلاب آیا اور سب ملیا میٹ ہو گیا اس نے کہا کہ میں چٹان پہ چڑھ جاؤں گا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پانی میرا کیا بگاڑے گا لیکن کیا ہوا کہ بس اللہ کو منظور تھا سارا کا سارا پانی اور سیلاب میں جو ہے پوری قوم کو جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو لپیٹ میں لے لیا اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں بیا در با کشتی بابا نش ارے جلدی سے کسی اللہ والے کی کشتی میں بیٹھ جاؤ ایسا نہ ہو کہ یہ طوفان شیطانی طوفان گناہوں کا سیلاب تم کو جو ہے لے بیٹھے اور لے ڈوبے تو غرض یہ کہ یہ جو مقام محبت کی بات ہو رہی تھی تو یہ فرشتوں کو بھی یہ مقام محبت حاصل نہیں ہے کہ انسان اپنی قدر تو کرے پتا تو ہو کہ ہم کیا چیز ہیں فوائد صاحب فرماتے ہیں نا چیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر اگرچہ ہم مٹی کے پتلے ہیں ہماری کوئی حقیقت نہیں جو بھی حقیقت بیان کرتی ہماری تو وہی حقیقت ہے نا چیز پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم اب بڑی چیز کیسے ہو گئے یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرف عطا فرمایا اپنی معرفت اور محبت کے حصول کا اس اس, اس دولت کی وجہ سے انسان کا شرف بڑھ گیا دیتے ہیں ایک ہستی مطلق کی خبر ہم کیا بات ہے سبحان اللہ فرمایا کہ تبارک اعلیٰ کل شعین قریب الدی خلق الموت والحیات لیبلوکم اکم احسن عملا وہ العزیز الغفور اور فرمایا وما خلق الجن والانس اللہ لیعبدون حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ لیابود جو ہے لی یارفون ہے معنی میں کہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا کیا مقصد بیان فرمایا اللہ لیا بدون سارے مقاصد کی نفی کر دی یہ یہ عربی زبان کا اور قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ پہلے ساری چیزیں بیان کی وما خلق الجن والانس ونسا اللہ بدون کسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اپنی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اب معرفت نہ نہیں ہوتی تو محبت بھی نہیں ہوتی اس کو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کا باپ بچپنے ہی میں باہر چلا گیا ملک مزدوری کرنے کمانے کے لیے تو کئی برس گزر گئے بچہ بڑا بھی ہو گیا جوان بھی ہو گیا اور پھر کئی برس کے بعد کوئی پندرہ بیس برس کے بعد بچہ بالکل چھوٹا سا تھا پیدائشی اب اس کو اس نے اپنے باپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں لیکن جب بیس برس کا ہو گیا بیس برس کے بعد باپ باہر سے آ رہا ہے تو بچے کو بہت جوش ہے کہ میرا ابا آ رہا ہے بہت خوش ہے اور اس نے فلائٹ نمبر بھی بتا دیا کہ ہم فلاں فلائٹ نمبر سے آ رہے ہیں تو یہ لینے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گیا اور ساتھ میں کسی محلے والے کو بھی لے گیا کہ چونکہ میں تو ابا کو پہچانتا ہی نہیں ہوں تو پہچانوں گا کیسے تو وہ ایک بڑے بوڑھے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں تمہارے باپ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ آپ کے ابا ہیں اس لیے ان کو بھی ساتھ لے گیا اتنے میں دیکھا کہ وہ بڑے میاں جو ہے ایک بڑے میاں لاٹھی ٹیکتے اور وزنی سامان لیے چلے آ رہے ہیں اور وہ جو جن کو ساتھ لے گئے تھے وہ ذرا کچھ دیر کو ادھر ادھر چلے گئے اپنا بیٹھے ہوئے تھے کہیں تو جب وہ بڑے میاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی کھڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ میرا سامان ذرا یہ تھوڑا سا آگے پچاس سو قدم ذرا وہاں تک پہنچا دو گاڑی تک تو ہم آپ کو دعائیں دیں گے آپ کو خوش کریں گے دعا دے کے تو انہوں نے کہا آٹو آٹو پرے میں اپنے ابا کو لینے آیا ہوں بڑے میاں تم نے مجھے کیا پولیس سمجھ رکھا ہے ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کر دیا تو ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ بڑے میاں جن کو ساتھ لے کے گیا تھا اس نے فوراً آ کے جو ہے ان کو بتایا یہی تو تمہارے ابا ہیں ارے یہی تو تمہارے ابا ہیں تم کیا کرتے ہو اب جیسے ہی اس کو پتا چلا جیسے ہی اس کو معرفت ہوئی پہچان ہوئی کہ ارے میرا ابا یہ ہے جنہوں نے بیس برس مجھے کما کما کے وہاں سے بھیجتے رہے ان کی روٹی تو میں کھا رہا تھا یہ میرے ابا یہ ہے پھر تو بس وہ لپٹ کے خوب رویا اور باپ بھی خوب رویا اور بیٹا بھی خوب رویا اور خوب معافی مانگی کہ ابا میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا ابا میں آج تک آپ کو پہچانتا نہیں تھا اب پہچان لیا اب ابا کا بستر سامان سب شرط پہ رکھ کر کہتا ہے سر آنکھوں پہ آپ میری بس میں ہوتا تو آپ کو بھی اپنے کندھوں پہ بیٹھا کر میں آپ کو گاڑی تک لے جاؤں گا تو معرفت ہوتے ہی محبت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی معرفت کیا چیز ہے محبت کے حصول کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے تو یہ معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے کہ جاؤ جب تک تم روح تھے تو تم ہمیں کیسے پہچانتے ہماری پیاری پیاری جو جو ادائیں ہمیں محبوب ہیں ان ان اداؤں کو ہم ہمیں کیسے دکھلاتے کیونکہ روح کا نہ سر تھا نہ آنکھیں تھیں نہ کان تھے نہ زبان تھی نہ ہاتھ پیر تھے اب ہم نے تمہیں یہ سب چیزیں عطا فرمائی ہیں تو اس سے تم کام لو اور ان سے ہماری معرفت حاصل کرو اور ان سے ہماری محبت کی ادائیں دکھلاتے رہو دکھلاتے رہو دکھلاتے رہو اور ہم پر فدا ہوتے رہو ہم پر مرتے رہو اور پھر ہمارے پاس آ جاؤ پھر دیکھو ہم تمہیں کیا کیا انعامات دیتے ہیں فلا منفسم لحمر ارے کسی آنکھ نے دیکھی نہیں وہ چیزیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہم نے جنت میں چھپا رکھی ہے حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قلسی ہے عادت العبادی الصالحین مالا عین رعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالحین نیک بندوں کے لیے وہ نہیں جو شیطانیت میں جان بوجھ کر گرتے رہتے ہیں گٹر گٹر کے اندر گر کر ناپاک ہوتے رہتے ہیں جان بوجھ کر اور دل پر اس کا بوجھ بھی نہیں لیتے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے توبہ بھی نہیں کرتے وہ نہیں بلکہ عادت کل باد الصالحین میں نے جمع کر رکھی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے نیک بندے کون ہیں جو احکامات الہیہ کی پابندی بھی کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے میں پورا زور لگا دیتے ہیں پھر اگر گر پڑتے ہیں تو توبہ اور استفار سے اپنا کام چلاتے ہیں پھر دوبارہ درباری ہو جاتے ہیں درباری دربار سے نکل گئے گناہ کیا اللہ کے دربار سے گیٹ آؤٹ ہو گئے گیٹ آؤٹ اور ادھر توبہ کی اور ایک بری پھر سے دوبارہ ان ہو گئے پھر ہمارے مقرب ہو گئے محبوب ہو گئے تو ایسے بندوں کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہم نے جمع کر رکھی ہیں کہ فرمایا کہ مالا آئین رات کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ ہوگی یہاں کے یہ دنیا کے جو نظارے رنگین ہیں تو یہ یہ ان جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے میرے دوست کچھ بھی تو نہیں ہے جو اتنی بڑی ذات ساری کائنات کو پیدا کرنے والی فرما رہی ہے کہ مالا آئین رات کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی ولا ادون سمیت کسی کان نے سنی بھی نہیں ہوگی یہاں پہ تو وہ ناولیں پڑھ پڑھ کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں وہ سائنس فکشن پڑھتے ہیں کہیں کچھ پڑھتے ہیں عجیب عجیب چیزیں ایجادات کے بارے میں جو جن کا تصور بھی نہیں ہے وہ پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ نفسیاتی مریض بھی ہو گئے بازی یہ ناولیں پڑھ ہیں لیکن جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں بلکہ وہ کہ کبھی کسی کان نے سنی بھی نہیں ہوں گی اور ولا خطرہ اعلی قل بھی بشر کہ کسی دل دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا ہوگا گمان بھی نہیں گزرا ہوگا کہ وہ ایسی نعمت بھی ہو سکتی ہے ارے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی جیسے آج سے پچاس برس پہلے اگر کوئی کہے کہ یہ موبائل فون کا کوئی بتائے تو ہمیں یقین بھی نہیں آئے گا کہ نہیں بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے اب یہاں بیٹھ کے ہم امریکہ میں بیٹھے آدمی کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں پچاس برس پہلے یا ساٹھ برس پہلے کوئی کہتا تو کوئی یقین بھی نہیں کرے گا تو اس لیے یہ چیزیں جب وجود میں آ سکتی ہیں تو خالق کائنات کو کیا مشکل ہے ایسی ایسی چیزیں پیدا کرنا اور صرف یہی نہیں بلکہ انسان جو خواہش کرے گا کہ میرے پاس فلاں چیز ہو یا مجھے فلاں چیز کھانے کو دی جا رہا ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس کو نصیب ہوں گی وہاں تو یہ ہے محبت کرنے والوں کا انجام محبت کرنے والوں کا انجام اور محبت حاصل ہوتی ہے معرفت پہچان سے تو یہی پہچان جو ہے پہچان کرانے والا پہچان کے لیے دیکھیے وہ آدمی کو ساتھ لے گیا تھا اگر وہ آدمی ساتھ نہ ہوتا تو عمر بھر ابا کو نہ پہچان پاتا اور شاید ابا ابا کو گھر بھی نہ پہنچا پاتا ہے نا یہ دیکھیے مارفت نے کام بنایا اس کا تو مارفت جیسی ہی پہچان ہوئی محبت پیدا ہو گئی تو اس کے لیے معرفت کے لیے کوئی نہ کوئی معرف ہوتا ہے پہچان کرانے والا معرف محرف مانے پہچان کرانے والا یہی مرشد ہے جو اپنے وہ تو اس اس شخص نے ابا کی پہچان کرائی مرشد جو ہے ربا کی پہچان کرائی ربا جو تھا وہ اس نے ابا کی پہچان کرائی اور مرشد جو ہے مرشد کامل اور متبع سنت و شریعت وہ پہچان کراتا ہے ربا کی اب جب ربا سے پہچان ہو جائے گی وہ ہمارے ربا تو ہمارے اوپر اتنے کرم کرنے والے ہیں اتنے کرم کرنے والے ہیں میرے مرشد فرماتے تھے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا عطا فرمائی ایمان کی دولت اب کہ ہاں جی اچھا ٹھیک ہے بہت واقعی بڑی نعمت ہے لیکن بھائی جب نیک صحبتوں میں بیٹھو گے فکر آخرت پیدا ہوگی دنیا کی حقیقت سامنے آئے گی تب اس کی دولت کی قیمت بڑھتی جائے گی ابھی تو ہم نے سن لیا کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے ایمان کی نے لیکن یہ ذرا سا تصور کرو کہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کو جنت کا ٹکٹ نہیں ملا سید الکائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جنت کا ٹکٹ نہیں ملا کیا بات تھی فرمایا کہ اے اے چچا آپ میرے کان میں ہی کلمہ کہہ دیجیے آپ کو قبیلے والوں سے شرم آتی ہے کہ کہیں گے کہ بھتیجے کے دین پر انہوں نے کیا کہا کہ لوگ لوگ کیا کہیں گے ہاں میرے مرشد نے عجیب بات فرمائی کہ سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے لوگ کیا کہیں چچا ابو طالب کو بھی یہی فکر تھی کہ اگر میں بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا تو لوگ کیا کہیں میرے مرشد نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے سب سے خطرناک بیماری یہ کہ لوگ کیا کہیں گے یہ شیطانی بیماری ہے یہی وہ بات ہے جس نے چچا ابو طالب کو ایمان لانے سے روک دیا لوگ کیا کہیں گے آج ہم کہتے نا اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اگر ہم شرعی پردہ شروع کر دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ملا گئے ارے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ کہیں آپ بدماش ہو گئے ارے لوگ عزت سے تو نام لیں گے کہ بھائی شروع شروع میں ٹین ٹانگ کریں گے اس کے بعد ہم نے تو کتنے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے جب شرعی پردہ شروع کر دیا داڑھی واڑی رکھ لی تو لوگ ان کی عزت کرنے لگے پہلے تانا کستے تھے تھوڑے دن مجاہدہ کیا فائز صاحب فرماتے تھے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجلو فائز صاحب جا رہے تھے کہیں کسی مقدمے کی سماعت کے لیے تو راستے میں جو ہے لڑکوں نے تماشا بنایا ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے میں ہاں؟ ڈپٹی کلیکٹر تھے اور گول ٹوپی لمبا کرتا ہاتھ میں تصویر لیے چلے جا رہے ہیں اور لڑکے جو ہے وہ لڑکوں کو تو یہی چاہیے ہوتا ہے جن کی تربیت نہیں ہوتی جن کو دین کی تربیت نہیں ہوتی وہ یہی کام کرتے ہیں انہوں نے تماشا بنایا مذاق اڑایا تو خواجہ صاحب نے ان کو نہیں دیکھا بلکہ آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا یا اللہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجدور تب تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تم نے تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجدور ساری دنیا کی نگاہوں سے گر گیا تب کہیں جا کے اللہ آپ کے دل میں تب پائیے اللہ آپ کی ہمیں محبت نصیب ہوئی ہے تو یہ مقام محبت ہے کہ لڑکے شور مچا رہے ہیں مذاق بھی اڑا رہے ہیں کبھی دفتر والے مذاق اڑا رہے ہیں کبھی رشتے دار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا پہلے تو بڑے آپ ہنسی مذاق کرتے تھے ہم سے اب آپ یہ چچامیاں کیوں بن گئے اب آپ کو کیا ہو گیا یہ ہم تو آپ کے اپنے ہیں ہم تو رشتے دار ہیں آپ کے تو حضرت نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ ہنس کے بولا کرو بلایا کرو آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو یہ حسینوں سے رابطے یہ دفتر والی عورتوں سے ملاقاتیں اور ان سے جو ہے تعلقات رکھنا جو خلاف شریعت ہے تو کہاں سے تم خواب دیکھ رہے ہو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہم خدا ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا دوں این خیالس تو محالست تو جنوں ارے تم یہ اللہ کو بھی پانا چاہتے ہو اور تم دنیا دوں یعنی اس دنیا کے پیچھے بھی تم لگے ہوئے ہو آدھے تیتر آدھا بٹیر کیے ہوئے ہو لیکن تم چاہ رہے ہو کہ ہم اللہ کو بھی پالیں یہ محال ہے پاگل پن ہے جنون ہے یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حسینوں سے رابطے بھی رکھیں گناہوں میں بھی ملوث رہیں اور جو ہے گول ٹوپی داڑھی رکھ کے ہم سمجھیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے بھی ہیں یہ ممکن نہیں یہ پاگل پن ہے خیال ہے تمہارا تو یہ مقام محبت جو ہے انسان کو جو حاصل ہے کہ اتنی ہزاروں تانے اور جو ہے ملامتیں اور جو ہے یہ سب کھینچا تانی ان کھینچا تانیوں کے باوجود انسان جب اپنے مالک کی طرف دوڑا چلا آتا ہے نافرمانی سے بچتا ہے دل کو توڑتا ہے یہ دل شکستگی جو ہے یہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ انسان کا شرف فرشتوں سے بھی بڑھا دیتی ہے کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے اے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے ارے اللہ کے راستے میں چل کے تو دیکھو میرے عزیزوں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دل توڑنے کا اپنے دل پر تانے برداشت کرنے کا ملامت برداشت کرنے کا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی لٹتا پٹتا چھوڑ دیں گے نہیں ان نہ کو میںند اللہ اطفاق آپ اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز ہو جائیں گے اور جو آدمی اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیا دنیا میں ذلت دکھائیں گے لوگوں میں ذلیل کریں گے کبھی کسی اللہ والے کو نوز باللہ خدا نخواستہ آپ نے ذلیل ہوتے دیکھا ہے لوگ تو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کو فخر سمجھتے ہیں کبھی اگر کسی اللہ والے کی خدمت ہو جاتی ہے تو مہینوں یاد رہتا ہے ہم نے فلاں اللہ والے کی یہ خدمت کی ہے نا تو اللہ تعالیٰ تو عزت دیتے ہیں اور <coughs> تقوا جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزت سے رہنے کے لیے تو دیا ہے کیونکہ خلاف تقوا کام میں ذلت ہی ذلت ہے پریشانی ہی پریشانی ہے رسوائی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوا فرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی رسوائی منظور نہیں تھی کہ میرے بندے گناہ کر کے مجھ سے دور ہوں رسوا ہوں ذلیل ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے متنوع فرما دیا قرآن پاک میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیا کہ کیا کیا چیزیں اللہ کو پسند نہیں تو یہ یہ چھوڑ دو تم متقی ہو جاؤ گے اللہ والے ہو جاؤ گے اور تم جو ہے اللہ کے نزدیک بھی مکرم ہو گئے اور دنیا کی دنیا میں بھی تم تمہیں عزت پاؤ گے اور خالی عزت ہی نہیں پاؤ گے بلکہ دنیا میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ طرح طرح کے انعامات سے نوازیں گے میت تق اللہ تقلّہ اللہ مخرجہ جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال دیں گے اور میں تقلّہ من امره یسرا اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہوگی آج کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی جو آدمی گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت اس سے ہٹ جاتی ہے اللہ کی رحمت کا سایہ اس سے ہٹ جاتا ہے بدنگاہی انسان کرتا ہے نامحرموں کو دیکھتا ہے چاہے بازار کی نامحرم ہو <coughs> یاد رکھو چاہے گھر میں رشتے دار نامحرم رشتہ رشتے دار ہوں وہ بھی یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں میرے حضرت بار بار فرماتے تھے کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے ایک نقطے کا فرق ہے مولوی مسئلہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے یہ کام مت کرو بتاتا احادی سے پاک سناتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین العین نظر یہ زنا آنکھوں کا زنا ہے نظر باز دیور جیٹ باوج اور سالی اور خالہ زاد پھوپھی زاد چچا زاد یہ سارے جتنے زاد ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں یہ سب نامحرم رشتے ہیں ان کو مت دیکھو ورنہ کیا ہوگا آنکھوں کے ذنا کار کہ اللہ ہوگی بتائیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص بدنگاہی نہیں چھوڑتا ہے اور اس کو کوئی کہے وہ آنکھوں کے زناکار کیسا لگے گا کتنی برا کتنا برا لفظ ہے مرشد میرے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی کرنے والے کو تین برے القاب ملتے ہیں تین برے القاب اور کیا کہ چاہے بازار میں بے پردہ پھرنے والی عورت ہو چاہے جو ہے برقے والی ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی مت دیکھو ہاں برقے والی جو جو جو اس فیلڈ میں بہت آگے ہوتے ہیں وہ برقعے کے اندر سے بھی ناپ تول کر لیتے ہیں اسی لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ برقع بھی ڈھیلا ڈھالا ہو اور سادہ برقع ہو اس میں چمکدار چیزیں لیس بٹن وغیرہ یہ لگانا کس کو دکھانے کے لیے کس کو دکھانے کے لیے عورت کے تو معنی چھپی ہوئی چیز کے چھپی ہوئی چیز ہاں؟ مستورات کہتے ہیں نا مستور مستور معنی چھپا ہوا ہاں؟ تو یہ کس کو دکھانے کے لیے لیس لگ رہی ہے کس کو دکھانے کے لیے کالا برقع رنگین اسکارف یہ رنگینی کیا کی ہے کس لیے ہے رنگینی یہ سب ہمارے نفس کی شرارت ہے اور تاکہ لوگ ہمیں ذرا دونوں پارٹیوں کو سمجھیں کہ ملا بھی ہے ملانی بھی ہے اور تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ شیطانی پارٹی سے بھی تعلق رکھتی ہے اور جو عورت بے پردہ پھرتی ہے وہ کتنی بے وفا ہے وہ اپنے اپنے پوری پیمائش محلے والوں کو دے رہی ہے شہر والوں کو دے رہی ہے جہاں جا رہی ہے لوگ اس کی پیمائش کر رہے ہیں صحیح کتنی بے حیائی کی بات ہے کتنی بے عقلی کی بات ہے یہ کیسی یہ عقل پہ تباہی ہے کہ جو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس اس کے وہ تو بھائی اس کے شوہر کو مبارک ہو اور اور یہ عورت جو بے پردہ پھر رہی ہے وہ سارے محلے کو اپنی پیمائش دے رہی ہے اسی لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ برقع بھی ڈیلا ڈالا ہو اور برقع والی کو بھی مت دیکھو ایک شخص نے ایک طویل القامت برقع والی کو دیکھا میرے مرشد کا اس پہ شعر بھی ہے کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے حضرت نے فرمایا دیکھو پہلا مصرا کیسا رومانٹک ہے کیسا رومانٹک ہے لوگ کہتے ہیں ملا تو جانتے نہیں اسی لیے تو منع کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا کشش ہے حسن حسن کے اندر کیا کشش ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ملا کو تو کچھ معلوم ہی نہیں حالانکہ ملا کو جتنا معلوم ہوتا ہے دنیا دار کو اتنا معلوم ہی نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ ملا جو ہے وہ جذبات سے آ رہی ہے کھمبا ہے کھمبا ملا کھمبا نہیں ہوتا ملا عشق و رموز کے اثرار زیادہ جانتا ہے دلیل دے دوں آپ کو دلیل کس کی دے رہا ہوں بہت بڑے اللہ والے حافظ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے فرماتے ہیں کہ سعدی راہ و رسم عشق بازی چنا دانت کے در بغداد تازی ارے سعدی حسن کی باریوں کی باریکیوں کو اور عشق کے اثرار کو اتنا جانتا ہے جیسے لوگ عربی گھوڑوں کو پہچان لیتے ہیں بغداد میں ایسے پہچانتا ہے چنا دانت کے در بغداد تازی اور فرماتے ہیں کہ اگر لیلا و مجنو زندہ کشتے حدیث عشق زین دفتر نوشتے اگر لیلا مجنو زندہ ہوتے ہی میرے دور میں تو میرے میرے عشق و محبت کی یہ جو داستان ہے اس سے سبق لے کے محبت کرتے ہیں ان کو کیا محبت کرنا آتا ہے محبت تو مجھ سے سیکھتے ہو کیا ان فرما رہے ہیں شیخ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ دل آرام ہے کہ داری دل دروبن دیگر چشم از ہما عالم فروبن دیکھو ہم سارے رموز و اثرات جانتے ہیں ساری حسن کی باریکیوں کو ہم جانتے ہیں لیکن دیکھو دل کا آرام کس میں ہے دل کا آرام اس لیے اس میں ہے کہ اپنے دل کے کھڑکی دروازوں کو اس دل آرام کے لیے بند کر لو کون دل آرام اللہ تعالیٰ جس دل میں اللہ ہوتے ہیں اس میں آرام ہی آرام سکون ہی سکون جنت سے بڑھ کر اس میں سکون معلوم ہوتا ہے سکون ہوتا ہے تو فرمایا کہ دل آرامے کے داری دل درو بند دل کا آرام اس میں ہے کہ یہ ساری حسن کی باریکیوں کو جاننے کے باوجود ہم اپنے دل کی کھڑکیاں دروازے صرف ایک اللہ کے لیے کھلے رکھتے ہیں باقی ساری کائنات سے اپنے ہم نے نظر ہٹا لی دل کا آرام اس میں ہے تو میرے مرشد کا شعر ہے اس کی قامت ہے یا قیامت ہے فرمایا دیکھو کیسا رومانٹک مصرا ہے اس کی قامت ہے یا قیامت کہتے ہیں نا قیامت ہے قیامت اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اور فرمایا کہ اگلا مصرا اس کا اینٹی بایوٹک اس کا علاج ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے جس کی شامت آئی اس کو دیکھے گا خدا ناراض ہو گیا ارے خالق کائنات ناراض ہو گیا ارے یہ کیا تو کرا ہاں؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے بہت گھٹیا ذوق ہے اس کا مٹی کے کھلونوں پہ مر رہا ہے خالق کھلونا خالق حسن کائنات اور خالق لذات کائنات کو چھوڑ کر یہ مٹی کے کھلونوں پہ اور گو موت کی گوریوں پہ یہ اپنے اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے اپنے مولا کو کھو رہا ہے کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھی تو لیا نہ لیا نہ دیا دیکھی تو لیا مولانا آپ خاما خائیں ڈنڈا لیا ہمیں دوڑا رہے ہیں دیکھی تو لیا ارے تم خدا اور رسول کے نافرمان ہو گئے خدا اور رسول کا حکم ہے کہ مت دیکھو ان کو ہاں؟ تو خدا اور رسول کے نافرمان ہو گئے یا نہیں اور پہلے یہ قصہ مکمل کر لوں کہ ایک شخص نے برقع والی کو تاکہ لمبی ترنگی اور چال بھی اس کی قیامت اس نے کہا یہاں کچھ کوشش کرتے ہیں آنکڑا لگاتے ہیں پیچھا کرنے لگا پیچھا کرتے کرتے بس اسٹاپ پہنچ گئی وہ برقع پوش ہے اور تصور میں اس نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا شیطان نے کہ بڑی حسین عورت رہی ہوگی پیچھے چلتے چلتے بس اسٹاپ آیا بس اسٹاپ پہ بس آئی بس اسٹاپ پہ یہ عورت سوار ہو گئی پیچھے پیچھے یہ بھی چل دیے اب بس میں سوار ہونے کے بعد معلوم ہوا ارے یہ تو حیدرآباد جا رہی بڑا مہنگا سودا ہے میں کہا چلو آزماتے ہیں قسمت بہرحال جب بس اسٹاپ پہ بس رکی حیدرآباد جا کے اب اترے اب ادھر ادھر دیکھا کہ کھانسنے کا کوئی طریقہ کچھ ہونا چاہیے کیا کروں تو سوچا اس کو کوئی گفٹ وغیرہ دیتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھا وہاں کچھ تھا ہی نہیں ویران سنسان بس اسٹاپ تھا ہاں ایک گنڈیری والا کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ چلو اس کو گنڈیری لے کے دے دیتے ہیں کچھ نہیں ایک کلو گنڈیری لے لی گنڈیری لے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے جہاں ذرا سناٹا ہوا تو پہنچ کے کہا <laughs> جی یہ میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں گنڈیری گنڈیری تو اس نے نقاب الٹا اس نے کہا پتر سڈے تو دانت ہی کوئی نہیں کہاں سے پیچھا کرتے چلا تھا وہ اور تصور میں شیطان نے کیا اس کی فگر کیا فگر بنائی ہوگی لیکن جو ہے وہاں جا کے کیا نکلا اے بسا خوش کامت کے زیر چادر باشد یہ حافظ شیرازی کا شعر ہے اے بسا خوش کامت کے زیر چادر باشد چوں باز کنی مادر مادر باشد کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیر چادر جو ہے کوئی خوش جا رہی ہے لیکن جب چادر اتری تو وہ تو ماں کی بھی ماں نکلی <laughs> تو فرمایا کہ بھائی برقے والی کو بھی مت دیکھو کیونکہ شیطان بڑا مکار ہے نفس بڑا مکار ہے طرح طرح سے انسان کو گھیر کر اس کو الو بنا دیتا ہے اور اپنے مولا سے دور کر دیتا ہے تو فرمایا کہ جو بدنگاہی کرتا ہے بدنگاہی کی کئی نے جو بتا دی کہ بھائی بازار میں جو بے پردہ عورت ہے وہ بھی بد نگاہی کا ذریعہ بن رہی ہے اور گھروں کے اندر جو نانحرم رشتے دار ہیں بھائی دیکھو شریعت نے ہمارا ہر کام میں فائدہ ہی رکھا ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بندے سکون اور آرام اور عزت سے رہیں تو جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کیسے چین سے رہے گا کیسے چین سے رہے گا کیونکہ نافرمانی سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے مالک سے دور ہو کر کہیں چین ملنے کا سوال ہی نہیں ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عن ذکری معیشتم معیشت کا ارے جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا دنیا کی زندگی اس کی مصیبتوں سے بھری ہوگی پریشانیوں سے بھری ہوگی بے برکتیوں سے بھری ہوگی بے رحمتی سے بھری ہوئی ہوگی ہاں، یہ حال ہوگا اس کا اور آگے کیا ارشاد فرمایا بندہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو آج تو عیش سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانا ٹالتے رہو ٹالتے رہو آخر میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے آگے من آرزا ذکری فین نہ لہو معیشت کا ونا شروع ہو یوم القیامت عام اور اس کا حشر ہم قیامت میں کیا کریں گے یہ اس کو اندھا اٹھایا جائے اندھا یہ کہے گا کہ یا اللہ ہم تو دیکھتے تھے دنیا میں آج ہمیں کیا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تو نے ہماری آیات تجھ تک پہنچی ہمارا رسول تجھ تک پہنچا یہ سارے احکامات تجھ تک پہنچے اور تو نے اس وقت ہماری آیتوں کو بھلا دیا آج ہم نے تجھے بلا دیا کہ کیا ہوگا میرے عزیزوں اس لیے زندگی کے اندر ہی اپنی زندگی کی قدر کر لیں ہاں؟ تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص شرعی پردہ نہ کرے نگاہوں کی حفاظت نہ کرے چاہے وہ واٹس ایپ کا استعمال ہو چاہے وہ فیس بک کا استعمال ہو باپ نہیں دیکھ رہا شیخ نہیں دیکھ رہا اللہ تو کوئی دیکھ رہا ہے اوپر سے علم علم یا بھی اللہ کیا رے بے وقوفی کرتے ہو کیا اندھیر نگری کرتے ہو ارے تم اس سے واقف نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے جو اللہ کروڑوں کھربوں مخلوقات کو آنکھیں دے سکتا ہے آپ ایک چھوٹے سے کیڑے کو دیکھیے ذرا ملاحظہ کیجیے اس کو اس کی بھی منی منی سی دو آنکھیں آپ کو نظر آئیں گی وہ بھی دیکھتا ہے بتائیے فرمایا کہ خربوں خربوں مخلوقات کو آنکھیں دینے والا کیا خود نابینا ہوگا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے جو تم چھپ چھپ کر حسینوں سے باتیں کر رہے ہو اور تم کہتے ہو نہ شہر دیکھ رہا ہے نہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا موبائل میں میں لگا ہوا ہوں ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اپنا ہوم ورک کر رہا ہے آج کل اسکولوں کے اندر بھی عجیب معاملہ ہو گیا کہ نیٹ کے بغیر پڑھائی نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں کہ نیٹ تو ہر گھر میں ضروری ہے ہاں؟ اب اس کا انجام بھی دیکھتے رہو بھائی بھائی ہم تو منع نہیں کرتے جو جائز کام ہے وہ کر ڈالو لیکن اس کا فتنہ بھی تو دیکھو کہ کتنا فتنا پھیل رہا ہے کتنا کتنا پھیل رہا ہے تو وہ معلوم ہوا کہ وہ ماں باپ سمجھ رہے ہیں بچہ کمپیوٹر پہ کوئی اپنا بڑا اسٹڈی کر رہا ہے کہ بڑا لائق بچہ ہے اور بچہ کیا کر رہا ہے اسٹڈی کے بجائے ٹیڈیوں کو دیکھ رہا ہے اسٹڈی اور ٹیڈی ٹیڈیوں کو دیکھ رہا ہے اور نگاہوں کا زنا کر رہا ہے آنکھوں کا زنا کر رہا ہے اور لعن اللہ والمنظور علیہ منظور ہاں، علیہ بات ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ ہماری آنکھیں کھولے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی بدعا کی لانت کی بدعا ہو وہ کہاں چین سے رہ سکتا ہے اس پر تو جو عذاب آ جائے وہ کم ہے جو عذاب بھی آ جائے کم ہے جو خدا اور رسول کی لانت جس پر ہو میرے دوستوں اس کی زندگی کیا زندگی ہے وہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا جانور سے بھی بدتر ہو گیا تو فرمایا کہ جو شخص بد نگاہی کرتا ہے چاہے وہ کسی ذریعے سے بھی ہو بد نگاہی جو کرتا ہے تین برے القاب اس کو ملتے ہیں کہ خدا اور رسول کا نافرمان فرمان کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کل المؤمنین المن من سارم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بعض بعض نگاہوں سے ان مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں جو نہیں کرے گا اللہ اور رسول کا نافرمان ہو گیا پہلا لقب کیا ہو گیا اللہ اور رسول کا نافرمان اور بخاری شریف کی حدیث ہے کسی کہانی کی کتاب نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اصح الکتاب عبادت کتاب اللہ اس کا نام بھی صحیح بخاری ہے صحیح بخاری میں کیا ہے زن العین نظر آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی ہاں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے دوسرا برا لقب کیا ملا وہ آنکھوں کے زنا کا ہے کہ نہیں آنکھوں کا زناکار کار لقب ملے گا بھائی کہ نہیں جو کام جو کرتا ہے اس کو لقب سے پہچانا جاتا ہے ہے نا جیسے ہمارے دہلی برادری میں یہ بہت رواج ہے کہ چمڑے کا کام جس نے کیا ہم بھی چمڑے والے ہیں ہمارے والد صاحب کا کام چمڑے کا تھا تو ہم چمڑے والے کہ مشہور ہیں چمڑے والے ایسے ہی کسی نے کوئی اور کام کر لیا تو اس کا نام اسی اعتبار سے منسوب ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو خدا نخواستہ یہ کام کرے گا بدنگاہی کرے گا تو پہلا لقب کیا ملا اللہ اور رسول کا نافرمان اور دوسرا کیا لقب ملا وہ آنکھوں کے کار اور تیسرا لقب کیا ملا ملعون کیوں اس پر اللہ کی لانت ہے جس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اس کا لقب کیا ملے گا بھائی ملعون ملے گا کہ نہیں ملے گا تو اب فرماتے تھے میرے مرشد احمد اللہ علیہ کہ اگر کوئی کوئی کسی کو کہے او او اللہ اور رسول کے نافرمان او آنکھوں کے کار او ملعون تو وہ تو جوتی لے کے دوڑ پڑے گا کتنا غصہ آئے گا اس کو لیکن سوچے تو صحیح کہ ہم جو کام کر رہے ہیں خدا اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں تو کہاں یہ کہاں جا رہے ہیں ہاں؟ کہاں جا رہے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے جس کی شامت آئی ہوگی ابھی تو گناہوں میں مزہ معلوم ہو رہا ہے فرمایا کہ گناہوں کا مزہ کھجلانے کے مزے سے مشابہت رکھتا ہے کہ جب خارج ہوتی ہے تو کھجلانے میں کتنا مزہ آتا ہے کتنا مزہ آتا ہے لیکن کھجاتے کھجاتے جب کھال پھٹ جاتی ہے اور رسنے لگتی ہے کھال تو پھر جو ہے معلوم ہوتا ہے کھجانے کے مزہ تو یوں تعبیر فرمایا کہ جیسے ولیمے ولیمہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد معلوم ہوا جب کھال پھٹ جائے گی خون رسنے لگے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ سارے ولیمے سارے شامیانے نے ساری دیگیں الٹ گئیں سارے شامیانے نے اجڑ گئے ہاں؟ برباد ہو چکا ہے پھر کیا پھر کیا ملے گا تو اس لیے گناہوں کا عارضی مزہ اور میرے مشرد فرماتے تھے یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ایک مصرے میں دیکھی کیا کیا سبق دے گئے میرے مشرق یہ مانا مان بھی لیا کشش ہے نا اللہ نے رکھی ہے مان لیا ہم نے یہ مانا معصیت میں گناہ میں مجرمانہ لذت کیسی ہے کتنے سبق ہیں اس مصرے کے اندر دیکھیے کہ ہم نے مان بھی لیا کہ کشش ہے ہم یہ نہیں کہتے ہم کھمبا نہیں ہے ہمارے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے مادہ تو اگر مادہ نہ رکھا ہوتا تو ہم اور آپ یہاں کیسے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بچے یہاں کیسے بیٹھے ہوتے <laughs> جو ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اگر مرغا مرغی حرکت نہ کرتے تو ہم انڈے کیسے کھاتے <laughs> تو بھائی مادہ تو ہمارے اندر ہے مگر فرمایا وہ یہ مانا معاشیت میں معاشیت میں گناہ میں مجرمانہ لذت تو ہے لیکن خبردار ہو جاؤ مجرمانہ لذت کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہیں کوئی دیکھ نہ لے یہ خوف ہی جو ہے اس کو اس کے گناہ کے مزے کو کرکرا کر رہا ہے کرکرا مجرمانہ تھوڑی لذت ہے تھوڑی دیر کی لذت یہ بھی چوتھا سبق کیا ہے تھوڑی لذت تھوڑی دیر کی لذت مگر اس پالنے والے سے یہ کسی بغاوت ہے یہ مانا معاشیت میں مجھے مانا تھوڑی لذت ہے غیبت کر رہے ہیں غیبت میں لذت ہے اس کی برائی کر دی اس کی برائی کر دی دل صرف بدنگاہی تھوڑی چھوڑنی ہے بھائی یہ تھوڑی ہے کہ نہیں ہاں میرے مرشد نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ سب سے بڑا کام کر لے گا یعنی نگاہ کی حفاظت کرنا اس زمانے میں کتنا مشکل کام ہے ہاتھ کے اندر برائی ہے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے موبائل اس میں میموری کارڈ لگا آپ اور ننگی فلمیں بھی دیکھ لیں ناچ گانے بھی دیکھ لیں اور دنیا بھر کی بہت چیزیں آپ دیکھ لیجئے اس میں ہاتھ کے اندر برائی ہے یہ مانا معاشیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے ہاں، تو یہ برائیاں جو ہیں یہ تو ہاتھ میں ہیں اسی کو میرے مرشد فرماتے ہیں دامت برکات کہ یہ مقام محبت جو ہے یہ فرشتوں کو حاصل نہیں ہے فرشتوں کو یہ مقام محبت حاصل نہیں ہے اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم دیتے ہیں ایک ہستی مطلق کی خبر ہم ہمارے اندر گناہوں کے لاکھوں تقاضے لاکھوں جو ہے وہ کششیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اے اللہ ہم تو آپ کے ہیں ہم تو آپ کے ہیں آپ ہی کے ہو کر رہیں گے آپ کے ہیں آپ ہی کے ہو کر رہیں گے یہ ہدایت یہ جانساری یہ فدا کاری اللہ کو محبوب ہے اپنے بندوں کی جس جس کی برکت سے یہ انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ تقوا کے انعامات جو میں عرض کر رہا تھا کہ میت تق اللہ یجا اللہ مخرجہ کے مشکلات سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں جو تقوا اختیار کرتا ہے ہاں؟ من کان علی اللہ کان اللہ الہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی ایک خط میں پہلے سلام لکھا اور اس کے بعد <coughs> یہ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کو راضی کیا مخلوق کو ناراض کر کے مخلوق کو ناراض کر کے یعنی مخلوق کہہ رہی ہے کہ ذرا ہماری برادری نبھاؤ ہماری گناہوں کی مجلس میں ذرا آ جاؤ ہم گانا بجانا کریں گے کچھ شادی ہو رہی ہے تھوڑا سا گانا بجانا کریں گے تھوڑی آتش آتش بازی کریں گے اور ویڈیو بنائیں گے بڑا مزہ آئے گا ذرا آپ تشریف لائیے اور کہتے ہیں کہ <coughs> ہم ذرا آج فلاں پھلا کام کریں گے کچھ تیجا چالیسواں کریں گے ذرا آپ تشریف لائیے اب ہم نے سنا ہے کہ عجیب عجیب کام ہونے لگے ہیں کسی کا دسواں بھی ہو رہا ہے کسی کا بیسواں ہو رہا ہے کسی کا تیسواں تو ہم نے کہا بھائی آپ ایسا کریں کہ اپنے باپ دادا تک کی وہ ایک تاریخ نکالیے بھائی صرف باپ تو نہیں ہے دادا بھی ہے صرف پردادا بھی ہے ان کا بھی تو حق ہے سب کی تاریخ وفات کی تاریخ پیدائش نکالیے اور ان کے حساب سے آج پہلا ہے آج دوسرا ہے آج تیسرا ہے آج سگر دادا کا چوتھا ہے آج فلاں کا پانچواں ہے ارے یہ کیا کیا یہ جہالت ہے سب اللہ تو توبہ دین کتنا آسان اور کتنا مزیدار ہے اس کو کہاں سے کہاں لوگوں نے گمراہ کر کے کہاں پہنچا دیا ارے میرے مرشد فرماتے تھے کہ سوئم کیا چیز ہے سب جہالت ہے یہ سب ہندو آنا چونکہ پاکستان ہندوستان پہلے ایک ہی تھا تو بہت سے مسلمان اور ہندو آپس میں رہتے تھے پڑوس میں کئی ہندو ہیں یہ ساری چیزیں وہاں سے آئی ہیں پیجا پیجا یہ کیا ہوتا ہے ارے میرے مرشد فرماتے تھے جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے بالفرض کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کو خون کی ضرورت ہے کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تین دن کے بعد خون دیں گے ارے اس کو تو فوری خون کی ضرورت ہے اگر آپ کا آپ کسی کوئی انتقال کر گیا ہے تو آپ فوراً اس کو جو ہے تین تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے کہیں سے بھی بخش دیں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے بھائی دینے ثواب دینے والا کون ہے اللہ ہے تو اور اللہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی ایسی جگہ ہے بھائی کوئی ایسی جگہ ہے ایک استاد نے اپنے تین طالب علموں کو کہ ایک ایک مرغی دے دی اور ساتھ میں ایک ایک چھری دے دی کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو چونکہ تربیت یافتہ نہیں تھے تو ایک طالب علم گیا ایک دو گھنٹے کے بعد آ گیا کہ استاد میں فلاں فلاں جنگل میں گیا اور وہاں ایک غار تھا اس کے اندر جا کے میں نے دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں نے مرغی وہاں ذبح کی استاد نے کہا شاباش دوسرا طالب علم تھوڑی دیر کے بعد آیا اس نے کہا میں فلاں فلاں ویرانے میں گیا صحرا میں دور دور تک دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس جگہ میں نے مرغی ذبح کر دی شاباش تیسرا طالب علم شام کو گہری رات کے سایہ ہو گیا تب کہیں جا کے واپس آیا بھائی اتنی دیر کہاں تھے اور کام بھی نہیں کیا مرغی بھی زندہ چوری بھی ہاتھ میں کوئی کام کیوں نہیں کیا اس نے کہا استاد میں ہر ہر جگہ گیا بڑے بڑے ویرانوں میں گیا پہاڑوں میں گیا غاروں میں گیا لیکن کوئی ذات مجھے دیکھ رہی تھی ہاں؟ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو میں جہاں یہ ذبح کرتا کہ وہ ذات مجھے نہ دیکھ رہی اس لیے میں ناکام واپس آ گیا ہاں؟ جو کرتا ہے تو چونکہ اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے سے ہاں؟ میری نظر پہ ان کی نظر پاس باں رہی میری نظر پہ ان کی نظر پاس باں رہی افسوس اس احساس سے بے خبر تھے ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ کوئی ذات اوپر سے ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہماری نگاہوں کی بدماشیاں اور چلاکیاں اور چکر بازیاں اور شیطانیاں وہ سب جان رہی ہے اور دیکھ رہی ہے تو میرے عزیز و دوستو یہ جو ان ان نافرمانیوں سے نگاہ کی خرابی سے اور غیبت سے اور بدگمانی سے ہاں یہ عرض کر رہا تھا پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ ان چیزوں سے بچنے پہ جو دل ٹوٹتا ہے اس ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے کہ آپ نے دل توڑ دیا اور بس کچھ بھی نہیں ارے یہی وہ چیز ہے جو فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے میں اپنا نام نہیں لے رہا ممتاز کرتی ہے یعنی اس سے فرق کرتی ہے ان کو یہ وہ کہتے ہیں نا خیر ان سے جدا کرتی ہے فرشتوں سے یہ تر امتیاز اس انسان کو حاصل ہے کیا وجہ ہے یہ امتیاز کیوں ہے اسی لیے ہے کہ گناہوں کے تقاضوں کے باوجود کہیں بیوی کھینچ رہی کبھی بچے کھینچ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی برادری والے کھینچ رہے ہیں کہ آؤ ذرا ہماری تقریب میں ذرا گناہوں میں شرکت کر لو اب یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا ساری دنیا کو میں ناراض کر دوں گا لیکن بھائی مجھے تو اپنے اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے میں نہ بھی چاہوں تو بھی جانا ہے نہ بھی چاہوں تو بھی جانا ہے اس لیے میں بھائی اللہ کو ناراض کر کے <laughs> آپ کو خوش نہیں کر سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت یہ فرمائی کہ جو شخص ساری مخلوق کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر سے پٹتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر سے پٹتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر سے پٹتا ہے روتا پیٹتا ہی رہتا ہے مخلوق کے حوالے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس سے ہٹ جاتی ہے اللہ کی مدد اور نصرت اس سے ہٹ جاتی ہے تو یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ جس نے یہ مشکل کام کر لیا گناہ تو سارے چھوڑنے ہیں لیکن جس نے یہ یہ نگاہ کی حفاظت کا کام کر لیا تو سارے کے سارے گناہ اس سے خود بخود چھٹتے چلے جائیں کیونکہ یہ اتنا مشکل معاملہ ہے اس زمانے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ برائی ہاتھ میں ہاتھ میں ہے راستہ گھر سے باہر نکلو بے پردگی بے پردگی کسی نے میرے مرشد سے عرض کیا کہ حضرت حسینوں نے تو ہمارا ناک میں دم کیا ہوا ہے جہاں جاؤ یہ بے پردہ عورتیں بے پردہ حسین یہ سب انہوں نے تو ناک میں دم کیا ہوا ہے میرے مرشد نے فرمایا کہ انہوں نے ناک میں دم نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کی دم میں ناک لگائی ہے آپ کیوں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں حسین ہے کہاں بھائی آپ نگاہ نیچی کر کے چلیں اتنی نگاہ نیچی ہو میرے مرشد کے خلیفہ <coughs> مولانا منصور صاحب فرماتے ہیں کہ نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا یہ حسین بت جو ہیں یہ ان کی طرف مت لپک جانا نگاہیں نیچی اتنی ہوں کہ بھائی کوئی حادثہ نہ ہو اتنی نیچے ہو یہ بھی نہیں کہ بالکل آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں تو معلوم ہوا جس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کی ٹانگوں میں گز گئے <laughs> یہ مطلب تھوڑی ہے بھائی اتنی نگاہ جب گھر سے نکلو تو ارادہ کر کے نکلو گھر سے نکلو تو ارادہ کر کے نکلو کہ بھائی گھر سے باہر نکلتے ہیں ہر ہر جگہ جو ہے بے پردگی ہے میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر اوریانی کی فراوانی ہے جگہ جگہ اوریانی کی فراوانی ہے تو حلاوت ایمانی کی تو فراوانی حلاوت ایمانی ارے جگہ جگہ بے پردہ عورت ہے جگہ جگہ نظر بچاؤ حلاوت ایمانی پاتے جاؤ حلاوت ایمانی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا ہم اس کو حلاوت ایمانی عطا کریں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے کسی پریزیڈنٹ یا وزیر کا وعدہ نہیں ہے دنیا کے جس کو ہم نے قصہ سنایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ سیاست دان کا بیٹا وزٹ کر رہا تھا کہ ابا مجھے سیاست دان بنا دو ابا کہہ رہے بھائی یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے اس میں مت آؤ یہ بڑے جھوٹ سچ اور بڑی دھوکے بازی کی فیلڈ ابا نہیں مجھے تو سیاست دان ہی بننا ہے ابا نے کہا اچھا جب تمہاری ضد ہے تو ٹھیک ہے دوسری منزل سے بیٹے کو کہا کہ نیچے چمپ لگاؤ ابا دو منزل نیچے کیسے میں چمپ لگاؤں میری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی بیٹا میں ہوں تمہیں کیچ کرنے کے لیے فکر کی کیا بات ہے ابا دیکھو کہیں ہٹنا نہیں نہیں نہیں بیٹا میں یہاں ہوں موجود فکر نہیں کرو تم جمپ تو لگاؤ اب اس نے جمپ لگائی تو ابا کھڑے ہیں سیدھے کیچ ہی نہیں کیا بچے کو اور ہڈی پسلی ٹوٹ گئی اور رونا چلانا ابا آپ کیسے ابا ہیں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کیچ کر لوں گا آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو کہا کہ بیٹا سیاست کا پہلا سبق یہی کہ اپنے باپ پہ بھی اعتبار نہیں کرنا اور کرو سیاست <laughs> تو یہ ایسوں کا وعدہ نہیں اللہ احکم الحاکمین کا وعدہ ہے ہم اس کو حلاوت ایمانی ایسا کریں گے حلاوت ایمانی ایک دفعہ قلب میں داخل ہو جاتی ہے تو کبھی بھی واپس نہیں نکلتی اور اس سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے اتنی بڑی نعمت ہے اس لیے اور اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کل المؤمنین من ابصارهم غزل فروجهم آگے فرمایا ذالک ازکا لهم یہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے تمہاری نگاہوں کی حفاظت آج ہاں۔ آج کے جو ہے پردے کے اوپر عجیب عجیب بات دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے اور ازواج متحرات سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے تو ہماری مائیں امت کی مائیں دو مائیں وہاں موجود تھیں جب نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو حکم فرمایا اے تجیبہ پردہ کر لو تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ ہوا آما کیا یہ نابینا نہیں ہے ہم کو کہاں دیکھتے ہیں تو فرمایا افان تما اوم یامان کیا تم بھی اندھی ہو کیا تم ان کو نہیں دیکھتی ہو دیکھو یہ سبق نہیں ہے کافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پاکیزہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے نبی ہاں؟ اور آپ کے ازواج متحرات کے متعلق کوئی کوئی بدگمانی کر سکتا ہے نوز بلّہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا احتجیبہ پردہ کر لو آج ہم کہتے ہیں صاحب ہم کیوں پردہ کریں ہم ان کے ساتھ کھیلے کودے ہیں اور پلے ہیں ان کے ساتھ تو اگر آپ کو ایسے ہی اپنا جو ہے وہ ان سے اتنی عقیدت ہے تو ان سے نکاح کیوں کرتے ہو پھر ان سے نکاح کیوں کرتے ہو بھائی نکاح تو اسی سے جائز ہے جو نامحرم ہے محرم سے کہاں جائز ہے نکاح ہے بھائی محرم سے نکاح جائز بتائیے مولانا اور یہ چیز ہے تو غرض یہ کہ نگاہ کی حفاظت اتنا مشکل عمل ہے اس دور کے اندر خاص طور سے تو میرے مرشد نے فرمایا کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا باقی تمام گناہ چھوڑنا اس کو ایسے آسان ہو جائیں گے اور اتنے مزیدار ہو جائیں گے عبادات میں مزہ آنے لگے گا گناہ کو چھوڑنے میں اپنے دل کو توڑنے میں مزہ آنے لگے گا توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے تب کہیں جا کے دکھایا رخ تو نے جب تک یہ حسن کے چاند قلب کے اندر ہیں ہمارا یہ میرے مرشد نے کیا بات فرمائی کہ جن جن جن ایک ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے خلیفہ وہ بتلاتے تھے کہ حضرت نمک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ہاں؟ اس پہ حضرت کا یہ شعر ہے کہ جن جن جن کے چہروں میں ہو نمک شامل جن کے چہروں میں ہو نمک شامل واجب الحتیاط ہوتی ہوتی واجب الحتیاط ہوتی ہیں فرماتے تھے کہ جس طرح نمک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ایسے ہی نمکین شکلوں کو دیکھنے سے دل کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا ہاں؟ پھر اسی پہ حضرت فرماتے تھے کہ نہ دیکھو کسی کی وائف نہ دیکھو کسی کی وائف جگر میں چبھے گا اس کے نائف دیکھیے کیا کافی اندازی ہے جگر میں چبھے گا اس کا نائف اور کھانی پڑے گی تمہیں ویلیم فائف ویلیم فائف نیند کی دوا سکون کی دوا پھر بے چینی اور اضطراب تمہارا مقدر ہو جائے گا میرے مشرق کا عجیب شعر ہے ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹ یہ عشق مجازی کا انجام کیا ہے کہ ایک دن ہتھوڑے برس رہے ہوں گے اور دماغ میں کھوٹے برس رہے ہوں گے ہاں؟ تو فرمایا کہ کیا بات ہو رہی تھی ہاں؟ کھانی پڑے گی تمہیں ویلیم فائل اور خراب ہو جائیں گے تمہارے قوائف ہاں؟ کیوں دیکھو کسی کی وائف مت دیکھو کسی کی وائف جگر میں کھسے گا اس کا نائف اور خراب کھانی پڑے گی تمہیں ویلیم فائل اور خراب ہو جائیں گے تمہارے قواعد اس لیے جو سادی شرادی فرماتے ہیں کہ دل دل آرامے کے داری دل دروبن دیگر چشم ہما عالم فروبن کہ دل کا آرام اس میں ہے کہ اپنی کھڑکی دروازے دل کے بالکل بند کر لو اور اپنے محبوب حقیقی کی طرف نظر کر لو بس تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی اور یہ مقام محبت فرشتوں کو حاصل نہیں ہے یہ صرف اور صرف جو ہے انسان کا شرف ہے کہ ہزاروں کششیں ہونے کے باوجود یہ اپنے اللہ کی طرف بھاگتا ہے ففر اللہ کرتا ہے ففر اللہ اے ہم ماں اللہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے اور ہر ہر ماں اللہ سے بھاگتا ہے بس نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں تو فرماتے ہیں گناہ تو سارے چھوڑنے پڑیں گے غیبت میں مزہ آ رہا ہے لیکن معلوم ہے او ہو اللہ کا حکم ہے غیبت مت کرنا غیبت کیا ہے عجیب یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر اکثر بیٹھی رہتی ہے کہ ہم جو برائی کر رہے ہیں کسی کی تو وہ تو واقعی اس میں بات ہے تبھی تو ہم بیان کر رہے ہیں فرمایا یہی تو غیبت ہے یہی تو اللہ کو ناپسند ہے اللہ نہیں چاہتے کہ میرے کسی بندے کو میرا کوئی بندہ رسوا کرے اس لیے غیبت کو حرام کر دیا نہیں چاہتے اگر کوئی باپ ہے اس کے چار بیٹے ہیں باپ چاہے گا کہ ایک بیٹا میرے دوسرے بیٹے کی برائی کرے باپ کی محبت گوارا نہیں کر رہی تو اللہ کی محبت کیسے گوارا کرے گی کہ میرے بندوں کی غیبت کی جائے تو غیبت یہی ہے کہ کسی بندے کے اندر کوئی برائی ہو اس کو اس کے پیچھے بیان کیا جائے اور فرمایا کہ اس کو کیوں فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے کیوں کہا مردہ بھائی سے کیوں تجویز دی فرمایا اس لیے کہ مردہ جس طرح مردہ لیٹا ہوا ہو آپ اس کی برائی کر رہے ہو وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی میں ایسا نہیں کیا ایس میں ایسا نہیں ہوں تو اسی لیے فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیونکہ وہاں موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا بتا نہیں سکتا کیا سبحان اللہ کیا کلام کلام الہی ہے ہاں؟ تو فرمایا کہ غیبت کو الغیبت اشد من الزنا زنا سے بھی زیادہ خطرناک غیبت سوچے تو صحیح زبان کے بیس آفتیں ہیں زبان کی بیس بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی اس میں غیبت بھی ہے جھوٹ بھی ہے حسد بھی ہے بہت ساری اس کے اندر آفتیں ہیں زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی کا لئی کلسان اپنی زبان کو مالکانہ حقوق مالکانہ رکھو مالک بنے رہو زبان کے یہ نہیں کہ واہی تباہی جو مرضی ہے پہلے سوچو پھر بولو تو چھوڑنی تو غیبت بھی ہے چھوڑنی بدگمانی بھی ہے چھوڑنی بدنگاہی بھی ہے چھوڑنا سب کو سارے گناہ جھوٹ چگلی اور حسد اور حیرت سے دنیا بہت ساری رضائل ہیں سب چھوڑنے ہیں لیکن سر فہرست بدنگاہی ہے اگر بدنگاہی کو چھوڑ دیا نگاہ کی حفاظت شروع کر دی سارے گناح کو چھوڑنا ایسے آسان ہوگا جیسے ایک آدمی بھینس اٹھا لے تو اس کے لیے بکری مرغی اٹھانا کتنا سہل ہوتا ہے کتنا آسان ہوتا ہے تو فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت شروع کر دو ان شاء اللہ کھٹا کھٹ منزلیں طے ہوتی رہیں کھٹا کھٹ اللہ کا قرب حاصل ہوگا ادھر حسین نظر بچا رہے دل تقاضا کر رہا ہے دل ٹوٹ رہا ہے ارے دیکھ لے دیکھ لے کہ نہیں میرے اللہ کا حکم ہے نہیں دیکھنا بس اسی کو فرمایا ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مضبوط رشتے دار بھی تانا کر رہے ارے یہ کون سا پردہ آ گیا کون سا دن آ گیا ارے وہی دن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا سب اللہ وہی اللہ ہے کہتے ہیں صاحب اب یہ بار بار کیوں ایسی بات کرتے ہیں ارے وہ پرانا زمانہ وہ چلا گیا اب یہ نیا زمانہ ہے ارے زمین تو وہی ہے آسمان تو وہی ہے نکل جاؤ کہیں اور کوئی نئی زمین تلاش کرو جہاں جاؤ گے یہی زمین ملے گی ہے وہی آسمان ہے آسمان سے کیوں نہیں گھبراتے وہی چاند سورج ستارے ہیں وہی پرانی چیز کہو بھائی یہ سب پرانا ہو گیا اب ہمیں نیا, نیا نئی زمین چاہیے نیا سورج چاہیے نیا آسمان چاہیے وہاں تو وہاں تو نہیں کہتے یہاں کہتے ہیں کہ یہ پرانی بات ہے ارے پرانی بات ہے کیا یہ سوچو کہ ہمیں جانا کس کے پاس ہے کس کے پاس جانا ہے لوٹ کر یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ انہی کو جواب دینا ہے جنہوں نے یہ احکامات ہم کو دیے تو بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگاہوں کی حفاظت کی خصوصاً اور دیگر گناہوں سے بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین دعا کر لو بھائی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا ہم کو بھی مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک مبارم اللہ لا الہ الا انت الصمد لم یلد ولم ولم یولد یکن له کفوا احد یا اللہ پاک جو کچھ عرض کیا محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دیجیے یا اللہ ایک ہی تو زندگی آپ نے عطا فرمائی ہے پھر کون سی ہمیں دوسری زندگی ملے گی اے اللہ ہمیں ہماری دل کی آنکھیں کھول دے اے اللہ اسی زندگی میں اللہ فدا کاری نصیب فرما دے جان ساری نصیب فرما دے وفاداری عطا فرما دے اے اللہ فدا کاری عطا فرما دے اے اللہ ہمیں یہ جذبہ ایمان عطا فرما کہ جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں اے اللہ اپنی معرفت و محبت نصیب فرما اے اللہ عقل سلیم عطا فرما گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو جذب عطا فرما اے اللہ اپنا جذب غیبی عطا فرما اے اللہ جو آپ نے اس خزانے کی خبر قرآن پاک میں دی ہے اللہ طبی طویل اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں اے اللہ آپ اس نے اپنے اس چاہنے میں اے اللہ ہم کو بھی چاہ لیجئے اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو بھی چاہ لیجئے ہم اس لائق تو نہیں ہیں لیکن اے اللہ آپ کے جذب کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا اور اے اللہ آپ ہمیں جذب عطا فرما دیں گے تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی آپ اپنے خزانوں سے خود بے نیاز ہیں لیکن ہماری بگڑی بن جائے گی اے اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو جذب غیبی نصیب فرما اے اللہ جذب خاص نصیب فرما اے اللہ اس آیت کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں اے اللہ اس آیت کے خطے میں اللہ ہم سب کو جذب فرما لے اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے جس کے بعد ولایت کی کوئی کرسی نہیں اے اللہ سب سے اعلیٰ قسم کی ولایت ہم سب کو نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے اپنا خاص بنا لے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عادل مستمر عطا فرما دے یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما دے یا اللہ جو جن کے بھی مقاصد حسنا ہیں دلوں کے اندر اے اللہ ان کے مقاصد حسنا میں ان کو بامراد فرما دے جن بچیوں یا بچوں کے رشتے نہیں آئے اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد صالح سے نواز دے اور اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اللہ والا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی توفیق نصیب فرما اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے عدد کی توفیق نصیب فرما اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا اے اللہ اپنا مٹی اور فرما بردار بنا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اے اللہ سارے عالم میں مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو ظلم سے نجات دے دیجیے اور ظالموں کو ہدایت دے دیجیے اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں اے اللہ ان کو چن چن کر تباہ اور ہلاک کر دیجیے ان کو اے اللہ سبق آموز عبرت ناک سزا آتا سزا دیجیے اے اللہ ہماری دعاؤں کو محضت میں فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ وصحب اجمعین اللہ عمین نسلکم خیر ما سالکم من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب मैं कह दूंगा तो फिर क्या होगा है अरे دیکھو بھائی اشار وہ جس جہاں سے والے سر پڑھ دیتا ہوں ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک طبقہ ہے جو رمضان شریف ختم ہونے والا ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں ہائے رمضان ہائے رمضان رمضان جا رہا ہے حضرت فرماتے تھے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جائیں ابھی کہ اچھا آپ کو رمضان شریف جانے کا بہت دکھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر تین مہینے کے روزے اور فرض کر دیے ہیں تو پھر پتا چلے گا <laughs> آپ جوڑیں گے کہ نہیں بھائی <laughs> ارے میرے حضرت فرماتے تھے بھائی غلامی کیا ہے غلام ارے میاں ابھی میرا دانت پہلے ہی کم ہو گئے دانت مزید ایک شخص جو ہے وہ باکسنگ کے رنگ میں بیٹھے ہوئے تماشائی تھے وہ ایک آدمی اچھل اچھل کے کہہ رہا تھا مار اس کے جبڑے تھے مار اس کے جبڑے تھے دو باکسر لڑ رہے تھے اور یہ تماشائی تھے تو جب لڑائی ختم ہو گئی تو اس نے اس سے پوچھا برابر والے سے کہ آپ بڑا کہہ رہے تھے مار اس کے جبڑے بھی کیا آپ بھی باکسر ہیں اس نے کہا نہیں میں تو دانتوں کا ڈاکٹر ہوں <laughs> یہاں آپ ڈینٹسٹ بن رہے ہو کیا دانت توڑنے کے چکر میں ہے یہ جو ہے یہاں کوئی اگر انجینئر ہو تو وہ جانتا ہے کہ یہاں ایک ملی میٹر کی جنبش ہوگی تو یہاں ایک انچ کی جنبش ہوگی اور یہاں مکھی کا اشارہ ہوگا تو یہاں ہتوڑے کا نظارہ ہوگا کوئی یہاں انجینئر ہے کیا آپ انجینئر ہیں آپ لیور کی وہ جانتے ہیں لیور فلکر اگر اس کا فلکرن یہاں پر ہے تو یہ یہاں سے ہلکی سی حرکت جو ہے نا وہ کون تھا آرشمیدس تھا کون تھا جس نے چاند کو آرشمیدس تھا اس نے چاند کو ہلانے کا دعویٰ کیا تھا کہ اگر مجھے اتنا بڑا لیور فراہم کر دیا جائے کہ اس کا فلکن زمین پہ ہو اور میں اس کو یہاں سے چاند کو ہلا دوں گا اور اس کا دعویٰ صحیح تھا لیکن فلکن ایسا بننا اور لیور ایسا حاصل ہونا <laughs> ناممکن ہے لیکن اگر مل جاتا تو واقعی وہ چاند کو ہلا سکتا ہے لیور کی طاقت ہوتی ہے تو خیر یہ تو قصہ تھا تو میں کیا بات کر رہا تھا وہ تو ہو گئی بات پاک جائیں گے سب اچھا پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا چلو نا تو بل گیا اللہ تو چلیے فرمائشی اشعار ہیں میرے حضرت کے جلدی سے پڑھ کے اس کو کم کرتے ہیں میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا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 دنیا سے جینا لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو کی محبت بھی ختم ہو جائے اور کام کاج یہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے جائے یہ مقصد نہیں ہے بلکہ غالب محبت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جیسے برادری گناہ کے لیے بلا رہی ہے بھائی ہم گناہ کے موقع پہ نہیں جاتے اور اللہ کی اللہ کا حکم مان لیا اگرچہ حقوق واجب ادا کر رہا ہے میل جول بھی رکھ رہا ہے اور بیوی سے بھی محبت ہے اور بچوں سے بھی محبت ہے لیکن اللہ کے حکم کے آگے سب سب کچھ پیچھے پہلے اللہ کا حکم پھر بیوی بچے بھی ہیں سب کچھ ہے جس جہاں سے ہمیشہ کو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 لگانا なたの不具合。